نبی و و محبوبی مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب اللہ علیہ کے اشعار چشم تر ہو چاک گرے باں پایا یہ عنوان حضرت والا نے اس نظم کا اس لیے رکھا ہے کہ حضرت پوری رحمت اللہ علیہ کا گویا حال اس میں رو دیا چشم تر نارے ہو چاک کریم باپ آیا حضرت والا پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے ان کا یہی حال تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے بچپن ہی سے ایسے شیخ کی تلاش تھی جس کو اللہ کے عشق و محبت کے سوا کوئی کام نہ ہو اور عبادت بھی عاشقانہ ہو اور جو ہے مستی ہو ایک اللہ کی محبت کی تو حضرت نے فرمایا کہ میں مجھے اللہ کا شکر ہے کہ شیخ کو دیکھتے ہی میں نے سمجھ لیا کہ میری مراد اللہ تعالی نے پوری کر دی حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا گھر تو پھول پور شہر میں تھا گاؤں میں لیکن حضرت پھول پوری ایک مسجد تھی جنگل میں وہاں سے گھر سے کچھ دور اس جنگل میں ویرانے میں حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور رات رات <clears throat> رات کے تک عبادت میں مجبور رہتے اور پھر دو ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے نیند کرنے کے بعد پھر بیدار ہو جاتے اور پھر تحجد اور اس کے بعد تلاوت کلام پاک اور بارہ تصیات اور منا جاتے مقبول ساٹھوں منزلیں روزانہ اور قصیدہ گردہ کے سارے اشعار تقریباً چار سو یا ساڑھے چار سو اشعار روزانہ اور پانچ پانچ پارے کھلاوت حضرت پور پوری کو کچھ کام نہ تھا سوا اللہ کی عبادت کے تو ایسے شہر کے ساتھ حضرت والا ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے سترہ برس اپنی جوانی کے لگائے حضرت نے فرمایا کے پاس دفعہ ایک ایک ہفتہ گزر جاتا تھا کوئی آ کے پوچھتا بھی نہیں تھا صرف شیخ ہوتے تھے اور ہمارے حضرت ہوتے تھے تو اس طرح لیکن فرمایا کہ چشمے تر ہر وقت حضرت کی آنکھ سے آنسو جاری رہتے تھے اور آنسو نے ایک جگہ ایک کڑا سا پڑ گیا تھا آنکھوں اس جگہ آنسو نے جگہ بنا لی تھی کہ ہر وقت ایک نہ ایک حضرت کے ٹھہرا رہتا تھا اور کہ اس محبت سے اللہ کا نام لیتے تھے کہ زمین و آسمان روح شربت سے روح افزا سے بھر جاتا ہے گویا اور بار بار جو ہے نعرے مارتے تھے اللہ اللہ اللہ کے زور سے جیسے کر ہل جاتا تھا جیسے فرمایا کہ جیسے بھاپ کا انجن ہوتا ہے وہ اس میں جب اسٹیم زیادہ ہو جاتی ہے تو ایک دم سے اس کا ڈھکن تھوڑی دیر کو کھولا جاتا ہے تاکہ اسٹیم جو ہے وہ زیادہ اسٹیم سے انجن پھٹ نہ جائے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بس اندر عزت کی اللہ کی محبت کی ایسی عشق و محبت کی اسٹیم بھر جاتی تھی کہ زور سے نعرہ مارتے تھے اللہ کہہ کے نعرہ مارتے تھے سارا جنگل ہل جاتا تھا مسجد کی طرح دیوار ہل جاتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر یہ نعرہ نہ لگائیں گے تو وہ سینہ نہ جائے گا تو اسی حال کے تحت اور خود ہمارے حضرت والا کا پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے یہی حال دیکھا کہ حضرت کی چشم مبارک سے بھی آنسو ہر وقت بہتے رہتے تھے اللہ کی محبت میں اور حضرت کے بھی جگہ گڑا سفر گیا تھا وہیں حضرت کے آنسو ٹھہرا رہتا تھا وہ گرا تو دوسرے آنسو اپنی جگہ بنا لیتا تھا اور حضرت کو اپنے احوال سے بھی کوئی خاص یا دلچسپی نہیں تھی بلکہ وہی جو خواہش صاحب نے فرمایا کہ حال میں اپنے ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں کہتا ہوں میں جہاں میں ہوں جیسے یہاں کوئی نہیں اللہ کی محبت میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت میں آئے ہوئے لوگوں کی تربیت اور اصلاح بہت ہی نرمی اور شفقت اور کبھی کبھی مزاج کے بہرائے ہوئے والا تربیت فرماتے رہتے تھے چشمے تر نہ رہے ہوں چاک گرے باپ آیا عشق اسنا سے ہر دل کو پریشان کھایا عشق اسنا سے ہر دل کو پریشان شاع عشق اسلام اسنام کے سنم کی جمع ہے سنم کے معنی بدھ حضرت نے فرمایا کہ پتھروں کے بت ہوتے ہیں ان کو پوجنا بھی حرام اور شیخ ہے کفر ہے اسی طرح سے جو یہ حسین عورتیں یا حسین لڑکے ہیں یہ بھی مثل بت کے ہیں یہ غیر اللہ ہے اور ان کو دیکھنا اور ان کو دل میں تصور لانا یا ان سے حرام مزہ لینا یہ سب کا سب غیر اللہ ہے ایک بت پتھر کے ہیں اور ایک بت یہ بھی ہیں یہ بھی بتوں کی طرح ہمارے دل میں چھپے ہوئے ہیں اس کے عشق سے ہر دل پریشان ہے عشق ہر دل کو پریشان پایا عشق اسنا سے ہر دل کو پریشان پایا شکل دکھ شکل جب بگڑ ان کے ہر حکم کو زوال ہے کائنات کی ہر چیز کو حاصل ہے جس جتنی بھی کائنات میں جو چیزیں ہیں سب کے سب کو زوال ضروری ہے ہر تھوڑے عرصے کے بعد حسن کی حکومت میں بھی زوال آ جاتا ہے شکل بگڑتی رہتی ہے بگڑتی رہتی حتیٰ کہ بڑھاپا آ جاتا ہے اور چہرے پر جھوڑیاں چوریاں پڑ جاتی ہیں آنکھوں پہ چشمہ چشمہ لگ جاتا ہے دانت ہلنے لگ جاتے ہیں بدن میں بھی جوریاں اور لڑکڑی پڑ جاتی ہے تو جب شکل بگڑ گئی تو سارے عاشق بھاگ جاتے ہیں کیونکہ شکل سے دوستی کی تھی شکل سے دل لگایا تھا شکل تو رہی نہیں دل سے تو دل نہیں لگایا تھا شکل سے حسن سے دل لگایا اب جیسے ہی حسن بگڑ گیا تو اس کے بعد کچھ بھی نہ رہا بھاگ لیے وہاں سے اب پیشے مانی بھی ہے شرمندگی بھی ہے کہ ہم نے کہاں مرنے اور گرنے اور سڑنے والی لاشوں سے ہم نے دل لگایا عشق سے ہر دل کو پریشان پایا شکل بگڑی تو انہیں ساپ پشے پایا صاحب فرماتے ہیں کہ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے ارے جو بلند جو مرنے والوں پہ مر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں اس کی نگاہ جو ہے اس کی نظر گھٹیا چیزوں پر ہے کیونکہ اللہ سے دل لگایا نہیں بڑھیا چیز سے دل لگایا نہیں اس لیے گھٹیا چیزوں پہ مر رہا ہے ذکر کے دل راش کے گلستان دل پایا اور غفلت سے گلستان پایا اور غفلت سے گلستان سے گلے سان علیہ السلام جو سب سے اونچی ہستی انسانوں میں ہیں اور سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اٹھانی پڑی کیسی کیسی تکالیف امبیا علیہ السلام کو آئی کیسے کیسے مجاہدے اٹھانے پڑے کیسے کیسے امتحان ہوئے حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام نے یہ بھی عرض کر دیا کہ متا نصر اللہ کب اللہ کی مدد آئے گی یہ گویا کہ یعنی کہ ان کو یہ ہوا کہ انتظار شدت سے تھا کہ اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اب آیا چاہتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے ان کا خوب امتحان لیا ان کو خوب ہم نے رگڑا دیا تو یہ اس زمانے میں تو اس درجے کی اس تصور بھی نہیں ہے اس درجے کے مجاہدات کا اس درجے کی تکالیف کا تو ایسے چھوٹے موٹے غموں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ یہ غم ہی اللہ کے راستے کو طے کرنے کا ذریعہ ہے اللہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا غم دیتے ہیں مولانا رومی فرماتے ہیں نیم جان دو سب جانتے ہیں یہ آدھی جان لیتے ہیں نفس کی اور سو سو جان اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں تھوڑا سا امتحان لیتے ہیں اس کے بعد پھر بدے کو جو ہے امداد آنا شروع ہو جاتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں ویسے ہی کمزوری کا زمانہ ہے تھوڑے بہت غموں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ خوب ہمت سے کام لینا چاہیے اور اگر غم آئے بھی تو یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے پیاری ہستیاں انبیاء علیہ السلام کو کتنے کتنے مجاہدات سے امتحانات سے گزارا اور وہ ثابت قدم رہے بس اللہ سے امتحان نہیں مانگنا چاہیے لیکن ثابت قدم رہنا چاہیے اور ثابت پدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور ان غموں سے گھبرانا نہیں چاہیے رہے تقوا کے غموں سے نہ تو گبرا کال نفس کو ہم ہو مگر روح کو شادہ پایا نفس کو ہم ہو مگر روح تھوڑی سی سمجھ کی غلطی ہے کہ غم تو ہوتا ہے لیکن نفس کو ہوتا ہے اور نفس ہمارا دشمن ہے نفس سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ان آگا ادوی کا بے نقل بے نقل لتی تھی یہ نفس جو ہے تمہارا دشمن ہے تمہارے پہلو میں ایک نفس ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو نفس کو نفس کو غم ہو تو خوشی ہونا چاہیے یعنی دشمن کو دشمن کو غم پہنچے تو خوش ہونا چاہیے عقل مند آدمی ہوگا تو وہ خوش ہوگا اور اس کو راحت ہوگی اور جو بیوقوف ہوگا وہ سمجھے گا کہ ہم کو غم ہو رہا ہے نفس سے جو دوستی کرے گا برے برے کام کرے گا اور ان سے مزہ لے گا تو یقیناً پھر اس کو غم بھی زیادہ ہوگا لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نفس ہمارا دشمن ہے ہمارا برا چاہتا ہے بس اس کو کم پہنچتا ہے اور روح جو ہماری دوست ہے جو اللہ کے ہاں سے آئی ہے وہ پاکیزہ ہے اس کو خوشی ہوتی ہے روح طاقتور ہوتی ہے نفس کو مگر لو گایا نفس دشمن کے ببو سے جو دبر نفس دشمن کے ببو سے جو دھبرا لگا سے تجھے نادا پایا لگتے پودا سے تجھے نادا پایا نسم کے لبو سے جو تو دکھا سے تجھے دادا پایا جس نے مشکل تند کسب جس نے مشکل حرام آرزو کا خون کرنا اس پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ہماری خاطر سے غم اٹھاتا ہے وہ لذین جا لنا لاؤ اللہ جو ہمارے راستے کا غم اٹھاتے ہیں ہم ان کو اپنی طرف سیل یعنی اپنی طرف اپنا راستہ بھی عطا فرماتے ہیں اپنے راستے میں چلنے کی توفیق دیتے ہیں اور پھر وصول اللہ بھی نصیب کرتے ہیں یعنی ہم اپنی ذات بھی دے دیتے ہیں اس کو جو ہماری خاطر سے غم اٹھاتا ہے ہمارے حضرت کا بہت ہی زبردست شعر ہے کیا خبر تھی کہ خوں بہا ہیں آپ کیا خبر تھی کہ خوں بہا ہیں آپ ہائے لمحات دل کے ہمیں کیا معلوم تھا اللہ کہ آپ کے راستے میں غم اٹھانے کا خود آپ اپنی ذات پیش کر دیتے ہیں خود آپ اپنی ذات عطا فرما دیتے ہیں یعنی جیسے خون قتل قتل کا بندہ دلایا جاتا ہے خون بہا دلایا جاتا ہے وہ رسا کو راضی کرنے کے لیے بہت خطیب رقم دی جاتی ہے بڑا انعام و کرام دیا جاتا ہے تب مقتول کے عرصا راضی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خوشی کے لیے خود اپنی ذات بطور خون بہا کے عطا فرما دیتے ہیں اتنی بڑی ذات مل جاتی ہے خون تمنا کرنے والوں کو لیکن حضرت نے فرمایا کہ خون تمنا کا سبب کسی مرشد ہی سے حاصل ہوتا ہے اس کی تربیت سے حاصل ہوتا ہے اور ہم عدم جلوہ جانا پائے یعنی اس میں اللہ کی اللہ تعالیٰ کی تجلیات جلوہ ہوتی روکی اس کے چہرے سے اس کو چہرہ دیکھو تو اس کو اللہ یاد آ جائے ابو ذکر اللہ انہیں تمنا کر کر کے جو انوار قلب اس کو حاصل ہوتے ہیں تجلیات الہیہ کا مرکز اس کا دل ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعضاء سے جو ہے وہ نور چھلکنے لگتا ہے جس نے مرشد سے لیا پو میں سبق اس کے دل میں ہم جل جانا پایا اس کے دل سمدم جل جانا پایا سنو سے ہر دل کو پریشان پایا شکل تو پایا حضرت نے فرمایا جتنی حسین لڑکی ہے ایک نہ ایک دن وہ نانی اماں ضرور بنے گی اور جتنا حسین لڑکا ہے ایک نہ ایک دن نانا ابا یا دادا ابا ضرور بنے گا اور چہرہ اس کا بگڑ جائے گا پھر پڑ جائیں گی گالوں چکنے گالوں کے اوپر بال آ جائیں گے کرکرے سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے ایسی چیزوں سے کیا دل لگانا بہت ہی بے وقوف ہے وہ انسان جو ان مرنے والی اور زوال پذیر چیزوں سے فنا ہونے والی چیزوں سے دل لگائے اور دل لگا کر اپنے اللہ کو کھو بیٹھے آخری سے کیا کہوں مرشد تھا میرا کیا کیا کہوں مرشد تھا میرا کیا نہ پردیش میں تذکر وطن میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کا جنوبی افریقہ کا دسواں سفر نامہ یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ حضرت والا شاہ فرماتے ہیں بس ایک دن مرنا ہے کسی کو اس میں شبہ ہے اگر کسی کو مرنے میں شبہ ہے کہ ہم نہ مریں گے تو ہاتھ اٹھا دیں کوئی ایسا آدمی ہے کیا بات ہے کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا مرنے پر سب کو اتفاق ہے کیونکہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں مروں گا تو آدمی پوچھے گا کہ تم نہیں مرو گے تو تمہارے بابا کیوں مر گئے تھے تمہارے دادا کیوں مر گئے تھے سب مرتے چلے آ رہے ہیں یہی دلیل ہے کہ تم بھی مرو گے اور مرنے ہی سے خدا ملتا ہے کیا مطلب اللہ والوں کے ماحول میں گر جاؤ یعنی اپنی اکڑ ختم کر دو اور مر جاؤ یعنی نفس کو باقی نہ رکھو نفس کو باقی نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شہر کے ساتھ اپنی رائے کو فنا کر دو جس طرح جو شہر جو علاج بتائے جو تدبیر بتائے جو طریقہ بتائے اس پر دل و جان سے عمل کرو اس میں اگر مگر نہ لگاؤ کہ اگر یہ کیا تو یوں نہ ہو جائے یہ کیا تو یوں نہ ہو جائے جو اگر مگر لگاتا ہے وہ کبھی اللہ کو نہیں پا سکتا یہ راستہ فنائیت کا ہے جب تک اپنی رائے کو پناہ نہیں کرے گا اللہ کے راستے میں چل نہیں سکے گا یعنی نفس کو باقی نہ رکھو جاہ کو مٹا دو باہ کو مٹا دو جاہ مانی عزت عزت کی طلب اور باہ شہوت کے گناہ کو کہتے ہیں جاہ کو مٹا دو باہ کو مٹا دو کیونکہ اگر گدھا نمک کی کان میں گر جائے لیکن سانس لیتا رہے تو گدے کا گدا ہی رہے گا نمک نہیں بن سکتا اسی طرح اللہ والوں کے ماحول میں اگر کوئی نفسانی سانس لیتا رہے گا یعنی نفس کی حرام خواہش نفس کی حرام ڈیمانڈ کو پورا کرتا رہے گا تو کبھی خدا کو نہیں پا سکتا یاد رکھو حضرت موسا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ آپ کے ملنے کا کیا راستہ ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا دا نفس کا وطان نفس کو چھوڑ دو اور مجھے پا جاؤ اسی نفس کو چھوڑنے میں لوگ کتراتے ہیں بڑے بڑے علماء بھی کیونکہ نفس کو چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے غوربا یغریبوں کی گردان تو آسان ہے مگر نفس کو مارنا مشکل ہے غور آندر زید نے عمر کو عمر کو مارا زید سے عمر کو پٹوانا تو آسان ہے مگر اپنے نف کو مارنا مشکل ہے نفس کو مارنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس کی فنائیت سلوک کا طے ہونا قابلیت پر نہیں ہے اللہ کے فضل اللہ کی رحمت پر ہے ولولا فضل اللہ اللہ علیکم ما زکا منکم من من احد ابدا یزکی یشاء صحابہ کے لیے آیت نازل ہو رہی ہے کہ اے صحابہ تم بھی اللہ والے نہیں بن سکتے تھے تمہارا تذکیہ بھی نہیں ہو سکتا تھا اگرچہ سب سے بڑے مربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان میں موجود ہیں لیکن تنقیہ جب ہوگا جب میرا فضل اور میری رحمت بھی شامل ہوگی اس لیے جو لوگ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں گر جاتے ہیں گناہ کر بیٹھتے ہیں ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھی امید رکھنی چاہیے کوشش پوری کرتے رہنا چاہیے یہ بھی نہیں کہ بالکل لاپرواہ اور غافل ہو کے بیٹھ جائے پوری کوشش کرتا رہے گناہوں سے حفاظت کرنے کی لیکن اگر گناہ کر بیٹھے نگاہ خراب ہو جائے یا کوئی غیبت ہو جائے کوئی بھی گناہ ہو جائے تو مایوس نہ ہونا چاہیے اور اللہ سے ان کی رحمت اور فضل مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جی ہاں اشار فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کسی کا تذکیہ کیا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت پہ اللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل کے خزانوں کی خبر دے رہے ہیں کہ رحمت اور فضل کے خزانے میرے پاس ہیں حضرت نے فرمایا کہ جب باپ بیٹوں سے کہے کیا ہمارے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے تو یہ کہنے کا یہ کہنا جو ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم سے مانگو ہمارے پاس ہے پیسہ ہم سے مانگ لو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اس میں اشارہ چھپا ہوا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل مانگنے سے مل جاتا ہے اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یج کبھی بھی لئی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جلد فرما لیتے ہیں تو یہ خبر دینے سے اللہ تعالیٰ کا اشارہ اس طرف بھی ہے جذب کی جو طاقت ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے ہم سے مانگو ہم تمہیں دیں گے اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ نہیں ہم جم لکھو ہم سے مانگو ہم تمہیں ضرور عطا کریں گے مانگنے سے ہر چیز مل جاتی ہے تو اللہ کی رحمت اور فضل بھی ضرور ملے گا تو یہ حضرت نے فرما دیا کہ قابلیت سے اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا کہ آدمی سمجھے کہ میں اتنی عبادات کر رہا ہوں اتنے ذکر اذکار کر رہا ہوں کو یہ سمجھے کہ میں اللہ کا راستہ اپنے ذکر و اذکار اور نوافل کی وجہ سے طے کر رہا ہوں تو یہ اس کی بے وقوفی ہے اور جہالت ہے بلکہ اللہ کا راستہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور ان کے فضل سے طے ہوتا ہے اعمال سے اس لیے کرنے ہوتے ہیں کہ اعمال مجھے بھی رحمت اور مجھے جو فضل ہوتے ہیں کام فضل اور رحمت ہی سے بنے گا لیکن ان اعمال کو اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کو متوجہ کر اس لیے اعمال کو کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دروازہ تزکیہ ہیں دروازہ ہدایت ہیں لیکن ہدایت ملے گی میرے ہاتھ سے ہدایت اور تزکیے کی بھیک ملے گی نبی ہی کے دروازے سے لیکن یہ بھیک دینے والا میں ہوں دروازہ بھیک نہیں دیتا بھیک دینے والا دروازے کے پیچھے ہوتا ہے ہدایت کے لیے نبی کے دروازے پر آنا پڑے گا جو نبی سے مستغنی ہوگا اس کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی لیکن ہدایت اللہ دے گا اسی کو اس آیت میں فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اے صحابہ تم قیامت تک پاک نہیں ہو سکتے تھے معلوم ہوا کہ نبی کی صحبت کے ساتھ اللہ کا فضل اور رحمت اور مشیت چاہیے تب جا کر کام بنتا ہے نبوت کا انکار نہیں ہے نبوت کا انکار تو کفر ہے نبی تو بافیز ہے اس پر ایمان لانا پڑے گا اس کے دروازے پر آنا پڑے گا اس کے دروازے ہی سے ہدایت ملے گی لیکن ہدایت اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں مل سکتی اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو اپنا فضل اپنی رحمت اس کے ساتھ کر دیتے ہیں اس لیے اللہ کا فضل اور رحمت گر گرا کے مانگو پھر اللہ تعالیٰ فضل کر دیتا ہے رحمت کر دیتا ہے ولاکن اللہ یزکی میں اشا اللہ تعالیٰ تزکیہ کرتا ہے میں اشا جس کا چاہتا ہے یہ من بہت بڑا ہے اس من کے سمندر میں سارا جہان بلکہ بے شمار جہان سما سکتے ہیں اور سب اللہ کے ولی بن سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ دو قسم کے مرض ہیں ایک جاہی اور دوسرا پالی جاہی مرض شیطانی مرض ہے اور باہی مرض انسانی مرض ہے یعنی جاہ کا چاہنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کیونکہ شیطان نے بھی تکبر کیا تھا اب آپ وسط بڑھا اس نے انکار کیا اللہ کے حکم کا اور اس اس پر پر مزید کہ اس نے تکبر کیا اپنے آپ کو بڑا جانا تو یہ تکبر جو ہے شیطانی مرض ہے جاہی مرض شیطانی جاہی مرض شیطانی مرض ہے اور باہی مرض انسانی مرض ہے اور جاہی مرض کے مقابلے میں جاہی مرض کے مقابلے میں معمولی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہو گئی اور گندم کھا لیا تو آپ ندامت سے اتنا روئے کہ تفسیر علی مہائمی میں ہے کہ جتنے خلبودار پھول ہیں یہ آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے پیدا ہوئے باہ والا اپنے کو خطا کار سمجھتا ہے اور جاہ والا اپنے کو گناہ کار بھی نہیں سمجھتا یعنی تکبر ایسا گناہ ہے پڑھائی وہ جو تکبر ایسی چیز ہے کہ انسان اس میں اپنے آپ کو برا نہیں جانتا گناگار نہیں جانتا بلکہ اپنے آپ کو خود ہی اچھا جانتا ہے بڑا بیماری ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اچھا جانتا ہے تو اس لیے اپنے کو گناہ گار بھی نہیں سمجھتا جیسے شیطان نے سرکشی کی قبول کیا اور خود کو حق پر سمجھا اور تکبر سے اللہ تعالی سے مقابلہ کرنے لگا اور آدم علیہ السلام سے ذرا سی چوک ہو گئی وہ گناہ بھی نہیں تھا کیونکہ آپ معصوم نبی تھے لیکن ذرا سی چوک سے آپ پر ندامت کا حال طاری ہو گیا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کے فرزندان نب ہے انا غلط جو آدم علیہ السلام کی لائق اولاد ہیں وہ اپنے بابا کی میراث رکھتے ہیں یعنی خطاؤں پر انا غلبنا کا نعرہ لگاتے ہیں اور غلبہ ندامت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ باہی امراض کا علاج آسان ہے جاہی امراض کا علاج مشکل ہے یہ اسی کی ایک شاخ ہے جو تکبر کا مرض حضرت نے اس میں شاخ فرمایا کہ تکبر کا مرض ایسا برا ہے کہ یہ بہت مشکل سے جاتا ہے اور یہ بھی حضرت سے سنا کہ صدیقین جو صدیقین جو اولیاء کا سب سے بڑا طبقہ ہے تو آخری جو مرض نکلنے والا صدیقین کے بھی سر سے آخری مرض یہ جاگ کا مرض اتنا شدید مرض ہوتا ہے کہ صدیقین بھی ولایت صدیقیت کے درجے کو بھی پہنچ جائے لیکن آخری آخری میں ولایت تو جبھی ملے گی جب گناہ سے بالکل پاک ہو جائے گا لیکن یہ بہت مشکل سے جاتا ہے بالکل آخر میں جاہی مرض ہے یہ بہت آخر میں جاتا ہے یہ بہت ہی خطرناک مرض ہے تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تکبر کی ایک شاخ یہ بھی ہے کہ آج کل جو شادی بیاہ کے اندر رسومات ہوتی ہیں اور اس میں دکھلاوے کو خوش مرد و عورت برابر ہی ہے ایسے لباس بناتے ہیں مہنگے مہنگے اور خواتین میں یہ مرض زیادہ ہے کہ ایسے ایسے لباس جو اکثر تو یہی دیکھا کہ کام بھی نہیں آتے ایک دن کے لیے بنائے جاتے ہیں اور ہزاروں نہیں بلکہ اب لاکھوں کے ایک جوڑا بننے لگا ہے اور جس کی جیسی حیثیت ہوئی اور مہنگے مہنگے جوڑے بنائے جاتے ہیں تو یہ سب دکھلاوا ہے اور دکھلاوا جو ہے یہ ایک اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا ثابت کرنا اپنے جو ہے وہ اپنی حیثیت کو جتانا یہ سب تکبر ہی کی ایک شاخ ہے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس اصلاح و رسوم کے متعلق ایک رسالہ پورا لکھا ہے لیکن فرمایا کہ یہ جتنی رسومات ہیں یہ سب کی سب جو ہے یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے ایک ایک طبقہ تو وہ ہے جو بالکل ہی یعنی آپے سے باہر ہے جس میں ناچ گانا بھی کرتے ہیں اور تصویر کشی مووی بنانا اور پٹاخے بازی سارے کچھ خرافات کرتے ہیں وہ تو بالکل حد سے نکلے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ یہ ناچ گانا نہیں کرتے تصویر کشی نہیں کرتے اور بہت سارے کاموں سے بچ جاتے ہیں لیکن پھر بھی بہت سی رسومات میں جکڑے ہوئے ہیں یعنی رسومات جو ہے کل کل کل کی حرام ہے کیونکہ یہ جو اچھے اچھے لباس بنانا ظاہر ہے جب گھر میں تو پہنتے نہیں شادی میں جانے کے بعد مہنگے مہنگے نیا نیا چوڑا بناتے ہیں حد یہ ہے کہ ایک شادی میں جو لباس پہن لیا اور دوسری شادی میں اس کو پہننا بھی پسند نہیں کرتے کہ لوگ کہیں گے کہ ان کے پائے کی جوڑا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ہی جوڑا ہے تو ابھی کیا ہوا تو مہنگے مہنگے جوڑے بنانا یہ دوسروں کو دکھلانے کے سوا اور اس میں کیا غرض ہو سکتی ہے اور دوستوں کو دکھلانا اس لیے ہے کہ اپنی حیثیت جتانا کہ ہم اچھے ہیں بڑے ہیں یہی تکبر ہے اور اس کو ہم لوگ کم جانتے ہیں کیونکہ رسومات کے اندر یہی خرابیاں ہیں تکبر چھپا ہوا ہے کہیں اجب چھپا ہوا ہے کہیں اور دوسرے گناہ ہیں اسی سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے لوگ دیکھتے ہیں دوسروں کو اس سے حسد پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے ہم سے اچھے اچھے اس میں میں اسٹیٹس اور ایک دوسرے کی ہرس بھی اسی سے پڑتی ہے کہ وہ سونے کے کنگن پہنے ہمارے پاس کنگن نہیں ہے نا شکری کا گناہ بھی ہے حسد کا گناہ بھی ہے اور اس میں پھر اسے دنیا کا گناہ بھی ہے اور تکبر بھی ہے کتنی خرابیاں ہیں اسی لیے جو ہمارے دین کے اندر جو شادی کا طریقہ ہے کتنا سادہ ہے اور اس کو آج کل کس قدر مشکل بنا لیا گیا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے اس کے اندر قرضے لے لے کے شادی کرتے ہیں اور بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں کے اندر اور اس لیے کہ ان کے پاس ماں باپ کے پاس مال نہیں ہے اور وہ پوچھتے ہیں آ کے کہ آپ بیٹی کو کیا جہیز دیں گے وہ کہتے ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے ہم یہ دے سکتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری برادری میں ناک کٹ جائے گی کہ کہاں فقیروں میں شادی کر دی تو ہر ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جتنا مال دیا ہے بل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں رزاق اللہ تعالیٰ ہے کسی کو کسی کو اختیار نہیں جتنا مقدر میں رسک لکھا ہے اتنا ہی ملتا ہے تو یہ اللہ کے کام ہے نہ کہ انسان کے تو اگر کسی کے پاس کم مال ہے تو وہ کیا کریں اب اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں کتنی کتنی عمریں ہو گئی ہیں اس پہ کسی کو ترس نہیں آتا اس پہ کسی کو رہن نہیں آتا کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کیسے خرافات کے اندر لاکھوں روپے پٹاخے اور آتش بازیوں میں خرچ ہو جاتے ہیں لاکھوں روپے جوڑے بنانے کے اندر خرچ ہو جاتے ہیں لاکھوں روپے میک اپ کرانے میں پار بیوٹی پارلروں کی نظر ہو جاتے ہیں اور لاکھوں روپے نمود و نمائش اور لائٹنگ کرنے میں اور بڑے بڑے کلب والوں کے اندر دعوت کرنے میں اور نئے قیمتی دن کی کھانے کئی کئی قسم کے کھانے بنوانے میں سب نمود و نمائش اور جو دنیا کا دکھلاوا اس کے سوا اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور اس سے جتنے گناہ گناہ مزید پیدا ہوتے ہیں اور ہیرا سے دنیا پیدا ہوتی ہے اور پھر حرام و حلال کی تمیز بھی نہیں رہی ہر آدمی ہیرا سے دنیا میں پھر آگے بڑھتا ہے کہ ہمیں بھی یہ اتنا پیسہ چاہیے اور پھر وہ حرام حلال کی تمیز کو بیٹھتا ہے جائز نہ جائز کو دیکھتا نہیں اور پیسہ کمانے میں لگ جاتا ہے اور پھر اکثر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ہر تھوڑے عرصے شادی کے بعد جو ہے وہ ناچاتی پیدا ہو جاتی ہے سسرال والے میکے والوں کو تانے دے رہے ہیں میکے والے سسرال والوں کو تانے دے رہے ہیں کتنے واقعات صبح شام سننے میں آتے رہتے ہیں اگر کسی کو توحفہ بھیجا بھی سسرال میں بچی کو کچھ دے دیا وہاں یہ شکایت پیدا ہوئی کہ داماد کو نہیں دیا اور دیا تو اتنا تھوڑا دیا اور اگر دیا تو اتنا گٹیا دیا ایسی شکایتیں ناراضگیاں اور رنجشیں آپس میں اور پھر نتیجہ اس میں اتنا جھگڑا ہو جاتا ہے کہ پھر بیٹیاں گھروں میں بیٹھانی پڑتی ہیں اتنے تنگ کرتے ہیں عورت کو تنگ کرتے ہیں بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت اس قدر فساد مچاتی ہے اور وہ جھگڑا ڈلوا دیتی ہے اب حضرت نے ہمارے یہ سکھایا کہ بھائی ماں باپ نے بچی کو پالا اور پالا پوس پال کو اس کے بڑا کیا اس کی تربیت کی اپنے کلیجے کا ٹکڑا نکال کے آپ کو دے دیا اب آپ اس پہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ جہیز مانگ رہے یہ بھی دو وہ بھی دو اور لالچی بنے ہوئے ہیں بنے ہوئے اتنا بڑا ماں باپ نے قدم اٹھا لیا کہ آپ کو اپنی کلیجے کا ٹکڑا دے دیا اور پھر بھی جو ہے وہ ہیں اور رنجش ہے کہیں ہم یہ سننے میں آتا ہے کہ بہو گھر میں آ گئی تو بس اب وہ سارے سارے گھر کی خادمہ بن گئی دیور ساس سسر سبھی کو جو ہے وہ سب چلا رہے ہیں کہ ہمارے یہ یہ کام کرو کام حالانکہ شریعت نے بہو کے ذمے لڑکی کے ذمے اپنے شوہر کی خدمت رکھی ہے وہ شوہر کے ماں باپ کی بھی خدمت کی مکلف نہیں ہے شرح اگر وہ کرے تو اس کی سعادت ہے خوش بختی ہے نیک بختی ہے لیکن شریعت میں اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ شوہر کے علاوہ جیٹ دیور وغیرہ کی بھی خدمت کرے بلکہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کی مکلف ہے ہاں جو تعامل کے ساتھ جو ہو سکے اگر وہ کرے تو اچھا ہے کیونکہ لڑکی کو جو ہے شوہر کے گھر جاتی ہے تو اس کے سب کے حوالے گھر والوں کو اس کے والد شوہر کے والدین کو اپنے والدین کی طرح سمجھے تو وہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے جنت کا نمونہ رہتا ہے لیکن اگر وہ نہ کرے تو شاید اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جیٹ کے اور دیور کے بعض بعض خاندانوں کے اندر بڑے بڑے مظالم سننے میں آتے ہیں کہ اتنی خدمت لی جاتی ہے جیسے جانور سے خدمت لیتے ہیں ان پر پر سب خدا کا عذاب اگر توبہ نہ کی تو خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے اور اللہ کی پکڑ آتی ہے دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اور آخر میں تو چیز کا حساب دینا ہی دینا ہے اسی طرح جو ہے وہ لڑکی کہیں جاتی ہے تو اس میں بعض عورتوں میں یہ ہوتی ہے غیبت کی بیماری بدگمانی کی بیماری اور کوئی ایسی بات جس سے دوسروں کو اذیت پہنچے یہ سب چیزیں گھروں کے اندر جھگڑا دلوانے والی ہیں اور یہ سب حرام ہے تو اسی لیے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں کہ بدگمانی کر بیٹھے کہ سمجھ لیا کہ ساس ہمارے حمایت میں نہیں ہے یا ساس ہمارا برا چاہتی ہے یا ساس یہ سمجھ بیٹھتی ہے کہ بہو ہمارا برا چاہتی ہے نند باوجی جی آپس میں لڑ بیٹھتی ہے اور جو جاہل طبقہ ہے اس میں تو یہاں تک ہوتا ہے کہ بدگمانی کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر کچھ کروا دیا ہے یا کہتے ہیں کہ جب سے یہ لڑکی آئی ہے ہمارے گھر میں یہ جو ہے یہ منحوس ہے ہمارے اوپر یہ پریشانی آ گئی ہمارے اوپر یہ پریشانی آ گئی حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ ایک حفشی جنگل میں جا رہا تھا اس کو کبھی آئینہ دیکھا نہیں تھا اس نے جب آئینہ اٹھا کے دیکھا اس میں اس کو اپنی شکل نظر آئی پیلے پیلے دانت کالے رنگ کا چہرہ اور کیڑا میڑا چہرہ تو اس نے کہا کہ آئی نے کو گالی دی اس نے کہا کہ تو کیسا کرتا ہے اسی لیے تجھے کوئی نہیں اٹھاتا نے اس کو دیا تو اپنے عیوب کو اپنے گناہوں کو اس بیچاری کے اوپر لاد دیا کہ یہ جب سے کرائی حالانکہ نوسط تو گناہ کی وجہ سے آتی ہے خان خانگی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن کی سب سے منحوس گھڑی وہ ہے جب وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے تو نوسط اور پریشانی اور مصیبتیں اپنے گناہوں کی وجہ وجہ سے آتی ہیں ماں رقم مصیبتیں کا سبق عیدی کو جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے تو اس لیے اپنی مصیبتوں کو اپنی پریشانیوں کو اس بیچاری کے اوپر لاد دیا کئی نند باوجوں سے لڑ رہی ہے کئی باوج نندوں سے لڑ رہی ہے یہ سب جو ہے اسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ دین سیکھا نہیں اگر دین سیکھا ہو دین کالجوں سے نہیں ملتا اسکولوں میں دین نہیں ملتا دین تو بزرگوں کی صحبتوں سے ملتا ہے اللہ عالم کے پاس جا کے نصیب ہوتا ہے دین سیکھیں اور گناہ کو گناہ سمجھیں تو مجال ہے کہ گھر کے اندر جھگڑا پیدا ہو یا ناراضگی پیدا ہو نہ اتفاقی پیدا ہو تو غرض کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو حضرت نے فرمایا کہ تکبر کی جو بیماری ہے یہ خالی یہی نہیں کہ اب بس ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں چھوٹا سمجھیں اپنے آپ کو حقیق سمجھیں ان چیزوں پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جو رسومات میں شرکت کر رہے ہیں اور بہت سے کام ایسے کر رہے ہیں اپنی حیثیت دکھلانے کو اپنے آپ کو اچھا دکھانے کو بناؤ سنگار یا اور کوئی زیب و زینت کی چیزوں پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ایک زیب و زینت تو ضرورت کے تحت ہے جیسے تھانوی نے ایک اصول سکھلایا ہے کہ آرائش بھی ہو آسائش بھی ہو لیکن نمائش نہ ہو یعنی گھر کے اندر آرائش طریقے سے چیزیں رکھی ہوئی ہوں صفائی ستھرائی ہو آرائش بھی ہو آسائش یعنی آسانی بھی ہو اس کے اندر آسانی کے لیے کوئی چیز لاتے ہیں گھر میں کہ بھائی گھر والوں کو آسانی ہو جائے کوئی الماری لیا ہے کوئی چیز ایسی لیا ہے تو یہ سب جائز ہے بالکل آرائش بھی ہو کہ سلیقہ مندی دکھائی دے صاف ستھری چیزیں ہوں یہ آرائش بھی ہو آسائش بھی ہو لیکن نمائش نہ ہو یعنی لوگوں کو دکھلانے کے لیے بڑے بڑے شو پیس لا کے رکھ لینا ڈیکوریشن پیس لا کے رکھ لینا فانوس لگا لینا بڑے بڑے لائٹوں کے یہ سب چیزیں سب حرام ہیں اور یہ سب تکبر ہی کے زمرے میں اپنی حیثیت کو جتلانا اپنے آپ کو بڑا دکھلانا یہ بھی ایک یہ بھی تکبر کی شاہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کی حفاظت فرمائے بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیان ہاں یہاں ہمارے مسجد اشرف میں اب کل سے جماعت ساڑھے آٹھ بجے کا اعلان ہوا ہے ساڑھے آٹھ بجے جماعت ہوگی تو نو بج کر تقریباً دس منٹ یا سوا نو بجے کے قریب انشاءاللہ شاء اللہ شروع ہوگی کل سے اور کچھ اچھا اچھا یہ آپ کچھ لائیں چلیے ہماری تو سہولیت ان کی سنجنی شخص سفر کے لیے بہت دنوں کے لیے باہر جا رہا ہو تو اگر لبنانی ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے فی امان اللہ اور اگر انگریز ہے تو کہتی ہے مس یو پاکستانی ہے تو کہتی ہے مہینے کا خرچہ دے کے جا امریکہ میں اگر لائٹ جائے تو فوراً پاور ہاؤس کو فون کرتے ہیں اور اگر جاپان میں جائیں تو فوراً اسٹینڈ بائی تلاش کرتے ہیں اور پاکستان میں جائے تو گلی میں جا کے جھانکتے اور کہتے ہیں آہو سارے دی گئی ہے ایک عورت شاپنگ کر کے پارکنگ میں پہنچی تو اس نے دیکھا وہاں کی گاڑی نہیں ہے اس نے فوراً ون فائیو کو فون کیا میری گاڑی چوری ہو گئی ہے پھر اس نے اپنے شوہر کو فون کیا گاڑی چوری ہو گئی ہے آپ شوہر نے کہا ارے بھائی میں ہی تو تمہیں شاپنگ سینٹر چھوڑنے کے چھوڑ کے آفس آیا ہوں تمہیں کچھ یاد نہیں رہتا اس نے خوش ہو کے کہا اچھا تو پھر آپ کب آئیں گے مجھے پک کرنے کہا پک تو میں جب کروں گا جب یہ پولیس والا میری بات مانے گی یہ گاڑی چوری کی نہیں ہے ایک ایک شخص گھوڑوں کی ریس میں سکھ کا گھوڑا بہت بری طرح سے ہار رہا تھا ایک شخص نے کہا سردار جی آپ کا کون سا گھوڑا ہے سردار جی نے کہا وہی جس نے سب کو آگے لگا رکھا ہے خان صاحب سے خان صاحب سے پوچھا خان صاحب ریڈیو اور اخبار میں کیا فرق ہے خان صاحب سوچتے رہے بولے او بھائی دیکھو نا ریڈیو میں روٹی تو نہیں لپیٹ سکتے نا ہاں؟ مسجد میں اعلان ہوا جن کا بچہ ہے آ کر لے جائیں فوراً ایک سے ایک پہنچا کہا ہم بھی دیکھیں جن کا بچہ کہاں ہے جن کا بچہ بہت سے لوگ دوڑ لگا رہے تھے ایک سے پہنچا اور کہنے لگا یہ لوگ دوڑ کیوں لگا رہے ہیں بولا بھائی دوڑ لگا رہے ہیں جو جیتے گا اس کو انعام ملے گا بولا تو جو جیتے گا اس کو انعام ملے گا یہ باقی لوگ کیوں دوڑ رہے ایک داستان تین لوگ آپس میں ملے ایک نے کہا میری دکھوں کی داستان میں تمہیں کیا بتاؤں میں پانچ سال عرب کے صحرا میں رہا دوسرے نے کہا میں دس سال افریقہ کے جنگلوں میں رہا تیسرے نے کہا میری بھی تو سنو میں پچیس سال سے اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہوں بہت کم اثر ہوئے ہوائی جہاز میں ایک بیوی اپنے شوہر سے بہت لڑ رہی تھی سارے مسافر بہت پریشان تھے کیا ہوگا کیا کیسے سفر کٹے گا تو بہت شور کر رہی ہے ایک صاحب اٹھے انہوں نے جا کے ان سے کہا سنو میں تمہارا شہر نہیں ہوں جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھا ہے میں یہاں اٹھارہ ہزار کا ٹکٹ تمہاری باتیں سننے کے لیے نہیں لے کے بیٹھا اب اگر میں تمہاری آواز سنی تو بہت ہی برا ہوگا گئی سارے مسافر اس کو تشکر نگرانوں سے دیکھنے لگے وہ واپس پاتے آنا انداز میں پلٹا ابھی وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہی تھا ایک آواز زور سے آئی اس کی آبادی شروع ہوگی we bring